مکہ کو سمجھا رہے ہیں سوال یہ کرو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے وہ اصحاب جو کہف میں چلے گئے تھے غار میں چلے گئے تھے ان کی لائف سٹوری کیا ہے کہا جاتا ہے نا the seven sleepers of the cave ان لوگوں کی لائف سٹوری کیا ہے کیا تھے وہ کیسے تھے وہ اور یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے ہر ایک کو پتا بھی نہیں ہے اگر یہ اللہ کے نبی ہے سچے نبی ہے تو تمہیں جواب دیں گے تمہیں کہف والوں کا قصہ بتلائیں گے تمہیں وہ سٹوری بتلائیں گے جو ان غار میں ان نوجوانوں کے ساتھ واقع ہوئی تھی جاؤ جا کر سوال کرو مشرقین مکہ آئے انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سوال کیا کون ہے یہ اصحاب کہاف کیا ہے ان کا واقعہ کیا تھا ان کی کیا تھی ان کی سٹوری ہمیں بتلائیے تاکہ ہمیں کہف والوں کے بارے میں پتہ چلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کل آ جانا کل میں تمہیں یہ سٹوری بتلا دوں گا کل پورا کہف والوں کا تمہیں واقعہ سنا دوں گا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا ٹمورو کا وعدہ اس لیے کیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ فرشتہ میرے پاس آئے گا جبرائیل میرے پاس آئے گا وہ مجھے یہ سب مجھ سے ملے گا میں جبرائیل علیہ السلام سے سوال کروں گا وہ اللہ کو پوچھیں گے مجھے جواب دیں گے وہ جواب مجھے ملے گا میں ان لوگوں کو جواب دے دوں گا قصہ ختم ان کا آبجیکشن ختم اور اسی بھروسے پر اسی پر ڈیپینڈ ہو کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ ڈے کا وعدہ کر دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہوا وہ جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار آیا کرتے تھے اس دن معاملہ یہ ہوا جبرائیل علیہ السلام دوسرے دن تشریف نہیں لائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے آ گئے مشرقین لاؤ ہمارا جواب تم نے آج پرومس کیا تھا آج کا وعدہ کیا تھا لیکن جبرائیل آئے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب نہیں ہے مشرکوں نے تانے دینا شروع کر دیے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اللہ کا معاملہ دیکھیے نہ نیکسٹ ڈے جواب آیا نہ اس کے بعد جواب آیا ففٹین ڈیز ایسے گزرے ہیں پندرہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے پندرہ دن ہو چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانا دے رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ تم جھوٹے ہو ہم تمہیں اللہ کا نبی نہیں مانتے نہ جانے کیسے کیسے جملے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں ان کے تانوں کو سن رہے ہیں پندرہ دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اور ایک روایت کے مطابق پورے کہف والوں کا قصہ بھی لے کر آئے پندرہ دن کے بعد یہ قصہ آیا اور یہ سارے واقعات کہف والوں کے بیان کیے گئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو اس واقعے کو بیان کر دیا لیکن جو کہف والوں کا واقعہ آیا اس میں دو آیتیں دو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نازل فرمائی جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمبی فرمائی گئی وہ خالق ہے مولا ہے اسے حق ہے اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ میرے محبوب یاد رکھنا آج کے بعد جب بھی کوئی تم بات کرو جس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے تم کسی چیز کا وعدہ کر رہے ہو کوئی پرومس کر رہے ہو تو یاد رکھنا آج کے بعد انشاءاللہ کہنا مت بولنا تم سے لغزش یہ ہو گئی کہ تم نے نیکسٹ ڈے کا وعدہ کر دیا تمہاری زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلا اسی انشاءاللہ کے نہ نکلنے پر میں تمہارا خالق و مولا ہو مجھے آزمائش کا حق ہے اس بنا پر یہ پندرہ دن تمہیں ویٹ کرنا پڑا لیکن ریممبر آج کے بعد سے یاد رکھنا جب بھی کوئی معاملہ ہو تم پرومس کرو تم وعدہ کرو کوئی فیوچر کی بات کہو تو انشاءاللہ کے کہہ دیا کرو اور اگر بھول جاؤ جب یاد آ جائے تب انشاءاللہ کہہ دینا تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری شریعت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا کہ ایمان والو آج کے بعد یاد رکھنا جب بھی کسی کو وعدہ کرو کوئی پرومس کرو کوئی کام تم فیوچر میں کرنا چاہتے ہو تمہاری زبان سے نکلے انشاءاللہ اللہ اف اللہ وشز اگر اللہ چاہے تو یہ میں کروں گا تو یہ ایسا ہو جائے گا یہ جملہ تمہیں کہنا پڑے گا یہ ہم لوگوں کو بھی حکم دیا گیا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم ہے ہم نے ایک پرومس کر دیا okay I do this for you tomorrow کل میں یہ تمہارا کام کر دوں گا لیکن یو نیور نو کہ کل تمہاری آنے والی ہے یا نہیں آنے والی کل تم زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے اور چلو تم زندہ ہو کل تمہاری آ گئی تم وہ کام کر سکتے ہو یا نہیں وہ تمہیں نہیں معلوم ہے تم نہیں جانتے ہو یہ کام مجھ سے ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ اس سے ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے اس لیے اللہ فرماتے ہیں آجزی کا ادھار کر ان کی ساری کا ادھار کر جھک جا مولا کے سامنے اور کہہ دے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے میں تو انشاءاللہ کہتا ہو اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو ہوا اس کی مرضی نہیں ہوئی تو نہیں ہوا یہ انشاءاللہ کہنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور یہ بھی یاد رکھنا یہ انشاءاللہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے اگلی امتوں کو بھی اس کا حکم تھا اور اگلی امت کو بھی کہا گیا تھا اگلے نبیوں کو بھی کہا گیا تھا کہ تمہارے لیے بھی انشاءاللہ کہنا سنت ہے تمہیں بھی کہنا پڑے گا کہ ہر چیز کو اللہ کی مشیت پر موقوف کر دو بڑی پیاری روایت سناؤ راوی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات کو قسم کھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات کو قسم کھائی اور یہ کہا آج میں اپنی نائنٹی وائفز کے پاس جاؤں گا نوے حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کی کئی بیویاں ہیں ایک روایت میں تو چار سو بیوی اور چھ سو باندیوں کا بھی ذکر ملتا ہے بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی نائنٹی وائفز کے پاس آج رات کو جاؤں گا اور اس کے ذریعے سے میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا نوے عورتوں سے نائنٹی لڑکے پیدا ہوں گے جو سب بہادر ہوں گے سب تنومند ہوں گے سب جوان مجاہد بنیں گے اور سب کے سب گھوڑے کی سواری کریں گے یہ سینٹنس حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ نائنٹی اولاد ہوگی سب مجاہد ہوں گے سب گھوڑے سواری کریں گے سب لڑکے تنو مند ہوں گے اور نائنٹی بچے میرے گھر میں ہوں گے یہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کہا سلیمان انشاء اللہ کہہ دو اور ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ سلیمان انشاءاللہ کہہ دو تاکید کی گئی کہاں گیا انشاءاللہ کہہ دو لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس تاکید کے بعد بھی زبان سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے اس حدیث کے تحت حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات میں نقل کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے دل میں تو کہا لیکن زبان سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے جبرائیل نے کہا پھر بھی بھول گئے اور اس کے بعد میں اپنے وعدے کے مطابق اس رات کو وہ نائنٹی بیویوں کے پاس گئے اور نائنٹی بیویوں کے پاس جانے کے بعد جب زمانہ گدرا ہے ان نوے بیویوں میں سے ایک عورت کو بچہ ہوا اور وہ بھی پری میچور بیبی ادھورا بچہ نکلا جو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانِ وَأَلْقَيْنَا نالا کر جَسَدًا وَأَلْقَيْنَا و القئی جَسَدًا ثُمَّ یہ باندی لے کر آئی وہ ادھورے بچے کو وہ آدھے بچے کو پری میچور بیبی کو لے کر آئی باندھی اور باندی نے کہا کہ سلیمان یہ جو تم نے کہا تھا نا اس کا یہ ایک بچہ ایک بیوی سے نکلا ہے وہ بھی ادھورا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے میرے اللہ کی طرف سے میرے اوپر آزمائش ہو گئی اس لیے کہ مجھے فرشتے نے کہا تھا میں زبان سے کہنا بھول گیا دل میں تو میں نے کہا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اناب رونے لگے لگے گڑ گڑانے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ میں انشاءاللہ کبھی نہیں بھولوں گا اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی میں نے پہلے بھی کہا تھا نیکارا شبود حیرانی کہ بڑوں کے ساتھ معاملہ بھی ایسے بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں برحال کہنے کا مقصد یہ ہے اس روایت سے پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا گیا تھا میں حدیث بیان کر رہا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان اس دن اپنی زبان سے انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں نائنٹی بیویوں سے نائنٹی مجاہد نصیب فرما دیتا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم یہ ہوا یہ چھوٹا سا ورڈ ہے انشاءاللہ لیکن اس کی ویلیو اس کی اہمیت اس کی قیمت کا اندازہ لگائے قرآن کریم میں ایک اور واقعہ آپ کو سناؤ جہاں پر بھی انشاءاللہ رہ گیا نتیجے میں بڑے پرابلمس ہوئے اور واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ بنو اسرائیل یہ قرآن میں پہلے پارے میں پورا واقعہ موجود ہے بنو اسرائیل نے بنو اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ایک آدمی تھا بہت پیسے والا مال دولت خوب اللہ نے اسے نوازا تھا لیکن اولاد نہیں ہے اس کا ایک بھائی تھا جس کا انتقال ہو گیا بھائی کا بیٹا بھی زندہ ہے یعنی بھتیجا بھتیجا انتظار میں ہے کہ کب میرے یہ بڑے ابا دنیا سے جائے تو ساری جائیداد میرے پاس آئے بڑے ابا کی اولاد نہیں ہے وہ ایک ہی وارث ہے اب انتظار میں ہے کہ کب یہ دنیا سے جائے تو مجھے میراث ملے میرے پاس سارا مال آ جائے لیکن یہ ہے کہ اس کو اللہ نے لمبی زندگی دی ہوگی وہ مرتا نہیں ہے یہ ادھر انتظار میں بیٹھا ہے ایک دن اس بھتیجے سے رہا نہیں گیا جاتا ہے اور جا کر اپنے بڑے ابا کا مرڈر کر دیتا ہے اور پھر ان کی لاش کو لے کر ایک آدمی کے دروازے کے گھر پہ ڈال دیا اور صبح کے وقت میں کہنے لگا کہ میرے بڑے ابو کا انتقال ہو گیا میرے بڑے ابو کا کسی نے مرڈر کر دیا مجھے پتا لگانا ہے کون ہے وہ مرڈرر کون ہے وہ قاتل مجھے بدلہ چاہیے ہمارے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے لوگوں میں شور کرنے لگا کہتے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یہ خود ہی گڑبڑ کر کے اب اعلان کر رہا ہے کہ مجھے وہ چاہیے جس نے مرڈر کیا ہے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے پورا کیس پیش کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے آرڈر دیا ہے ایک گائے لو ایک کاؤ لو اسے ذبح کرو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کی زبان کو کاٹو اور دوسری روایت میں اس کی دم کو کاٹو اور وہ زبان یا دم اس مقتول کے اس بڑے ابو کے ان کے بدن کے اوپر ٹچ کر دو وہ ذبح کی ہوئی گائے کا بدن کا یہ دم بدن کی دم کو یا اس کے اس زبان کو جب اس مردے پر ٹچ کیا جائے گا اللہ اس مردے کو بولنے کی طاقت دیں گے اور یہ اپنے مرڈرر کا قاتل کا نام بیان کرے گا یہ میسج تھا اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی طریقہ ہے گائے لاؤ کرو اس کے پاٹ کو اس میت سے لگاؤ اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا اور یہ قاتل کا نام بیان کر دے گا موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو آرڈر دے دیا کہ جاؤ گائے لے کر آؤ ایسا کرنا پڑے گا ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ بس ہم جا رہے اور انشاءاللہ ایک گائے لے کر آئیں گے اور ذبح کر دیں گے لیکن بنو اسرائیل نے تو آبجیکشن شروع کر دی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کون سی گائے کیسی گائے کس ٹائپ کی گائے وہ جوان ہوگی یا بوڑھی ہوگی اس گائے کا کلر کیا ہوگا وہ کیسی ہوگی پر پر کوششن اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے سوال کرتے گئے ہم نے معاملے کو اتنا ہی ڈیفیکلٹ کر دیا وہ سوال کرتے گئے کیسی ہم نے کہا ایسی انہوں نے کہا وچ کلر ہم نے کہا دس کلر وہ جیسے جیسے سوال کرتے گئے ہم نے ان کے اوپر اتنا معاملے کو ٹائٹ کر دیا کہ اتنے ساری کنڈیشنز اس گائے کے بارے میں ہو گئی اب پریشان ہے ڈھونڈ رہے ڈھونڈ رہے ہیں تو کسی کے پاس وہ ساری کنڈیشنز جس گائے پر اپلائی ہوتی تھی وہ مل گئی اس کو کہا بھائی تیری گائے دے ہمیں اس کو ذبح کرنا ہے اور قاتل کا نام معلوم کرنا ہے اس شخص نے یہ کہا مجھے اپنی گائے نہیں بیچنی میرے پاس تو یہ ایک ہی گائے ہے انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت دیں گے لیکن ہمیں یہ گائے چاہیے تو وہ بھی بڑا ہوشیار تھا اس نے کہا کہ میری گائے کو ذبح کرو اس کا چمڑا نکالو اس کی سکن کو نکالو اور سکن کے اندر گولڈ بھرتے جاؤ جب پوری سکن گولڈ سے بھر جائے گی یہی اس کی قیمت ہو لیکن چونکہ ان کو ضرورت تھی اس بنا پر اس کے لیے بھی تیار ہو گئے اس آدمی نے سکن بھر کر گولڈ لیا ہے اور اس کے بعد میں یہ سودا ہوا اس سودے پر باتیں گولڈ دیا جائے گا نتیجے میں اسے اتنا سارا مال ملا اتنا خرچ کرنے کے بعد انہیں یہ گائے نصیب ہوئی ہے اور جیسے حکم ہوا تھا فضب انہوں نے ذبح کر دیا قرآن کہتا ہے فض وَمَا ہا یفعلون بال بال بچ گئے ورنہ وہ نہیں کر پاتے لیکن چلو انہوں نے زباہ کر دیا پیمنٹ کر دیا اور اس کے بعد اس گائے کی زبان کو لے کر یا دم کو لے کر وہ وہاں پر گئے اور جیسے ہی مردے کو مارا ہے اللہ نے مردے کو بولنے کی طاقت دی وہ کھڑے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا قاتل خود میرا اپنا بھتیجا ہے اسی نے مجھے مارا ہے یہ کہہ کر وہ مردہ پھر ڈھیر ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں تو قصاص کی باتیں کر رہا تھا تو ہی مرڈرر ہے تجھے ایک پیسہ نہیں ملے گا اور اسے کچھ بھی دیا نہیں جاتا ہے پورے مال سے محروم کر دیا جاتا ہے بہرحال قرآن نے یہ کہا کہ اس وقت ان کے لیے ضروری تھا وہ یہی جملہ کہہ دیتے وَإِنَّا اللَّهُ لَمُغْتَدُونَ اگر اللہ چاہے گا انشاءاللہ تو ہم گائے کو ڈھونڈ کر لائیں گے لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے یا نہیں بولے یا زبردستی سوالات کرنے لگے اتنی مشکلی میں پھنسے اتنا مال ان کا ویسٹ ہوا اور اتنی مشکلی کے بعد وہ ایک چھوٹا سا کام کر پائے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے میں بڑی تاثیر رکھی ہے اس لیے ہمیں کوئی بھی ایسا کام ہو جو فیوچر پر ڈیپینڈ ہے ہماری زبان پر یہ ورڈ آئے انشاءاللہ یہ چھوٹا سا ورڈ ہے اپنے اندر بڑا پاور رکھتا ہے وہ ایک واقعہ کتابوں میں بڑا اچھا لکھا ہوا ہے ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہا تھا گھوڑا خریدنے مارکیٹ جا رہا تھا اب راستے میں چل رہا تھا ایک مولانا صاحب مل گئے السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا نے پوچھا ارے بھائی صاحب تیار ہو کر بالکل کہاں چل پڑے میں گوڑا لانے جا رہا ہوں بس گیا گوڑا لیا گوڑا خریدا اور ابھی میں واپس آتا ہوں مولانا صاحب نے کہا ارے میرے بھائی جان ایسا کہو انشاءاللہ گوڑا خرید کر لاؤں گا انشاءاللہ بول دیا کرو جیب میں پیسے تھے دماغ اوپر چڑھا ہوا تھا کہنے لگا مولانا صاحب وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تم مولویوں کے لیے وہ تم بولتے رہنا انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ تمہارا حال ہے جیب میں پیسے ہوتے نہیں ہیں خریدنے جاتے ہو اتنے انشاءاللہ ماشاءاللہ بولتے ہو کہ شاید کچھ سستے میں مل جائے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے جیب میں پیسہ ہے موجود مارکیٹ میں گھوڑا ہے موجود پھر کیا ضرورت ہے مجھے انشاءاللہ کی مولانا صاحب نے کہا بول دو کہا نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھو کیش میرے پاس موجود ہے گوڑا مارکیٹ میں موجود ہے کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں بولا وہ اپنے گھمنڈ میں اپنی اکڑ میں وہ چلا گیا مارکیٹ پہنچا گوڑا دیکھا پسند آ گیا سودا ہو گیا بھاؤ فکس ہوا اور سب کچھ ہو گیا پیمنٹ کے لیے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ادھر جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے نیچے سے ہاتھ باہر آ جاتا ہے کوئی کاٹ چکا تھا جیب کو کوئی پک پاکٹ کسی نے پک پاکٹ کر لیا تھا اس کے جیب میں ایسا سوراخ ہو گیا تھا ادھر سے ہاتھ تالا ہاتھ نیچے سے باہر آ گیا اب گھبرا گیا اللہ میرے پیسے کہاں چلے گئے کون لے گیا اور ادھر ڈھونڈ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر معلوم کیا شور کیا پتا چلا کہ پیسے تو گائب راستے ہی میں ہو گئے اور کوئی جیب کاٹ کر گیا اب بیچارہ مایوس ہو گیا اور اسی حالت میں بغیر گوڑا خریدے ہوئے وہ ریٹرن ہو رہا ہے شرمندہ ہے نیچے دیکھ کر چل رہا ہے اللہ کا کرنا مولانا پھر سامنے کہا السلام علیکم کہا انشاءاللہ اللہ وعلیکم السلام اس نے جواب دیا مولانا صاحب نے کہا رہے آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں گوڑا خریدنے جا رہا ہوں گوڑا خرید کے لاؤں گا وہ گوڑا تمہارا کہاں پر ہے کہنے لگا رہے انشاءاللہ مولانا کیا کہوں انشاءاللہ میں تو گیا تھا گوڑا خریدنے کے لیے انشاءاللہ میں نے تو گوڑا بھی دیکھ لیا تھا انشاءاللہ میں نے تو بھاؤ بھی طے کر دیا تھا انشاءاللہ میں خریدنے والا تھا انشاءاللہ میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ لیکن جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹی ہوئی تھی انشاءاللہ اس نے بغیر گھوڑے کے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ واپس آ گیا مولانا صاحب کہنے لگے اب زندگی بھر انشاءاللہ بولتا رہے جو گیا ہے اب وہ تجھے نہیں ملے گا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ انشاءاللہ تو فیوچر کے بارے میں کہنا ہے یہ پاسٹ کے بارے میں کہہ رہا ہے کیونکہ ایسی حالت اس وقت ہو گئی تھی کہ اس وقت اسے احساس ہوا کہ یہ چھوٹا سا جملہ کتنی قیمت رکھتا ہے تو بہرحال میں سورہ کہف کے متعلق کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں یہ سمجھایا کہ انشاءاللہ پڑھا کرو اور اسی کہف میں اللہ تعالی تعالیٰ نے ایک اور لفظ بتلایا ہے کہ ایمان والو نعمت ملنے پر ماشاء اللہ کہا کرو یہی سورہ کہاف انشاءاللہ کا بھی میسج دے رہی ہے ماشاءاللہ کا بھی میسج دے رہی ہے سورہ کہاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً پانچویں رکو میں ایک پورا واقعہ بیان کیا ہے جس میں بتلایا کہ ماشاءاللہ اس کے کتنی ویلیو ہے اور یہ بھی چھوٹا سا جملہ اپنے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے اور ایمان والے ہونے کے ناتے ہم خود سوچے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اللہ نے مجھے نوازا نالج دیا اللہ نے مجھے مال دیا اللہ نے مجھے عزت دی اللہ نے مجھے جان دے ارے سب سے بڑھ کر اللہ نے مجھے ایمان دیا کیا اس پر میری زبان سے ماشاء اللہ نہ نکلے اس لیے ایمان والو تو حول اللہ قوت الا باللہ ایسے جملے کہا کرو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا ہوتا ہے اور اللہ فخر کرتے ہیں کہ میرا بندہ سب کچھ اس کو میں نے دے دیا پھر بھی وہ میری نعمت کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولا وہ اپنی توازو کو ظاہر کر رہا ہے ان کے ساری کا ادار کر رہا ہے کہ اس کی زبان ماشاءاللہ اللہ اللہ کہہ رہی ہے اللہ کو اس پر پیار آ جاتا ہے ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی اچھی چیز پر پڑے تمہیں پسند آ جائے فوراً ماشاءاللہ کہہ دو اس چیز میں پھر کبھی نقصان نہیں ہوگا من جانب اللہ وہ پروٹیکٹڈ ہو جائے گی یہ ایک انشورنس ہے ماشاءاللہ بولو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس چیز کو انشور کر دے گا اس لیے قرآن کریم نے سورہ کہف میں ایک پوری رکو کو بیان کیا ہے کہ جہاں پر دو بھائیوں کا واقعہ ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے میں جلدی جلدی وہ واقعہ آپ کو بتاتا ہوا چلو بنو اسرائیل کے دو آدمیوں کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ دو بھائی ہیں قرآن کہتا ہے دو بھائی ہے ایک ایمان والا ہے ایک کافر ہے ایک کافر ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے لیکن اللہ نے اسے مال و دولت سے نوادا ہے بہت مالدار ہے بہت اللہ نے اسے دیا ہے اور دوسرا ایمان والا ہے جو غربت کے عالم میں ہے غریبی کے عالم میں ہے پیڑ بھر کر اسے کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے یہ دونوں بھائی موجود ہے ایک دن وہ بھائی جو کافر تھا لیکن بہت مالدار تھا اپنے دوسرے بھائی ایمان والے بھائی کو کہتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے اپنے آپ کو سچا کہتا ہے ارے دیکھ خدا نے مجھے کتنا دیا ہے اور قرآن نے باقاعدہ منظر کھینچا ہے اس باغ کا جو باغ اس کے پاس موجود تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِيَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَاب وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا دَرْعَا اللہ فرماتے ہیں ایسے دو باغ میں نے دیئے تھے تھے جہاں پر انگور اگتے تھے وہ گریپس کے ایسے باغات تھے جہاں پر انگور اگتے تھے اور اللہ فرماتے ہیں کہ سراؤنڈنگ میں میں نے کھجور کے درخت رکھے تھے تو ایسے دو باغ ملے باغوں میں انگور ہے اور سراؤنڈنگ میں کھجور کے درخت ہے اور انگور کے درخت کے پاس اللہ فرماتے میں نے کھیتی باڑی کرنے کے لیے اسے زراعت زراعت بھی دے دی ہے اس کے کراپس اگ رہے ہیں گرینز اگ رہے ہیں اناج بھی اگ رہا ہے فروٹس بھی اگ رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں اللہ فرماتے اندر میں نے نہر کو بھی جاری کر دیا ہے تو پانی کی بھی فیسیلیٹی ہے کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے انگور کے درخت بھی ہے کھجور کے درخت بھی ہے یہ پورا منظر کھینچا ہے قرآن کریم نے کہ ہم نے ان کو ایسا دیا اور حالت یہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم تظلم منہ شیعہ کہ دونوں باغوں کو میں نے ایسا بنایا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں فروٹ نہ آئے ہو برابر فروٹس آتے تھے اور خوب فروٹس آیا کرتے تھے اللہ نے کبھی بھی کمی نہیں کیا اور پانی الگ سے چل رہا ہے تو یہ اپنے بھائی کو لے کر گیا اور کہنے لگا دیکھ میرے باغات کیسی اللہ کی طرف سے مجھے نعمتیں ملی ہیں اور وہ کہتا ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو اتنی ساری چیزیں ہیں یہ برباد ہو جائے گی یہ تباہ ہو جائے گی یہ ختم ہو جائے گی امپاسبل یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے اور ریمیمبر اگر میں تیری بات مان لوں جیسا تو کہتا ہے کہ ہاں یہ ختم ہو جائے گی یہ تباہ ہو جائے گی قیامت آ جائے گی اور سب ختم ہو جائے گا تو یہ بھی یاد رکھنا اگر تیرے کہنے کے مطابق قیامت آئے تو جس خدا نے مجھے یہاں پر دیا ہے وہ مجھے وہاں پر بھی دے گا جو مجھے یہاں روزی سے محروم نہیں کرتا ہے وہ مجھے وہاں پر بھی روزی دے گا وہاں پر بھی میرے پاس مال و دولت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کبھی کبھی اللہ والے کچھ بول دیتے ہیں اللہ اسے پورا کر دیتا ہے یہی معاملہ ہوا اس نے یہ جملہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی فیصلہ ہوا آیا اللہ کا عذاب اور ایسا عذاب آیا کہ یہ ہاتھ ملتا رہ گیا درخت بھی گیا کھیت بھی گیا ساری چیزیں اس کی ختم ہو گئی وہ نہر بھی ختم ہو گئی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا بھی سمرہے سب کچھ اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا تو افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا کاش کاش کہ کہ میں میں نے نے کہا ہوتا اللہ کا شکریہ کیا ہوتا کاش کہ یہ بول میری زبان سے نکلتے اور میں اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا برحال یہ پورا واقعہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا اور ہم ایمان والوں کو یہ سمجھایا کہ اپنی نعمت ملنے پر پر اللہ کے نعمت دینے پر ماشاءاللہ اللہ کہا کرو اللہ اس نعمت میں برکت نصیب فرماتے ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت منقول ہے کہ تمہیں جو بھی چیز پسند آ جائے چاہے وہ مال ہو چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو یا تمہارا اپنا بچہ ہو جب پیار آ جائے اس پر زبان سے ماشاءاللہ اللہ کہہ دینا اللہ نظر سے حفاظت فرما لیں گے اس لیے اور نظر کا لگنا حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بچوں کو بھی نظر نہ لگ جائے اس کے لیے ہماری زبان سے ماشاءاللہ اللہ نکل جائے تو یہ جملہ اتنا برکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نظر سے بچا لیتے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ ماشاءاللہ اللہ یہ ننے ننے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن بڑے افیکٹو ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے ایک آدمی کو نعمت مل جائے اس کی زبان سے الحمدللہ نکل جائے ہے اللہ کتنا خوش ہو جاتا ہے تفسیر راضی میں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اگر جب کوئی بندہ نعمت کو دیکھتا ہے اور اللہ کے شکرانے میں الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں میں نے اسے جو نعمت دی ہے وہ تو بہت معمولی ہے لیکن اس کے بدلے میں جو اس نے جملہ الحمدللہ کہا ہے اس کا ثواب اور اس کا بہت تو بے حساب ہے تو اس بنا پر یہ جملے زبان سے نکل جائے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے امام ابو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہوئے بڑی سٹیمر میں بیٹھے وہ کشتی چلی ابھی دریا سے کچھ آگے گئے تو ان کو کنارے پر سے کسی کے چھینکنے کی آواز آئی کوئی زور سے چھینکا اور اس نے کہا الحمدللہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ بڑی کشتی میں کشتی نکل پڑی ہے انہوں نے فوراً کشتی والے کو روکنے کے لیے کہا اور جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں وہاں گزر رہی تھی ان کو کہا مجھے کنارے پر لے کر جاؤ بہت ضروری کام ہے ایک درہم دیا ایک درہم سلور کوئن دیا اور کنارے پر گئے کنارے پر گئے جو آدمی چھینکا تھا اور جس نے کہا تھا الحمدللہ اس کے قریب جا کر کہہ کر آئے یرحمک اللہ اس کے قریب جا کر کہا یرحمک اللہ پھر چھوٹی کشتی والے کو کہا اب مجھے دوبارہ میری بڑی کشتی میں چھوڑ دے وہ کشتی والا لے کر گیا بڑی کشتی میں چھوڑ آیا لوگ کہنے لگے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ سے یہ کیا تھا اس نے الحمدللہ کہا تم کشتی میں بیٹھ گئے تھے ایک درہم اس زمانے کا ایک درہم بہت قیمتی ہے ایک درہم تم نے دیا باقاعدہ واپس گئے یرحمک اللہ کہا پھر آ کر کشتی میں بیٹھ گئے یہ تمہارا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ چھینکا ہے اور اس نے الحمدللہ کہا تو میں واپس گیا اس کے پاس یرحمک کہنے کے لیے اس امید کے ساتھ ہو سکتا وہ مستجاب الدعوات ہو اللہ کا ولی ہو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہو میرے یرحمک اللہ کے ریٹرن میں وہ یہدیکم اللہ کہہ دے گا اگر وہ اللہ کا مستجاب بندہ ہے تو میرا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا کشتی والے حیران ہو گئے کشتی والوں کا بیان ہے رات کے وقت گیب سے آواز آئے یا اہل سفینہ ان ابا داود اشتر الجنہ بدرہمن اے کشتی والو آج ابو داود نے ایک درہم میں جنت کا سودا کر دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اس لیے ان جملوں کو ہم معمولی نہ سمجھے ہمارے بزرگوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا ایک معمول ہے جب بھی کوئی ملتا ہے اسے پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے ہم بھی پوچھتے ہیں اور یہ پوچھنا بھی چاہیے کیسی طبیعت ہے کیم چھو ہوا یو پوچھو کیوں ریٹرن میں وہ آپ کو کہے گا ہوپ فلی وہ یہی کہے گا الحمدللہ اور جب وہ الحمدللہ کہے گا اللہ کا شکر گزار بندہ کہلائے گا اللہ تعالیٰ اس کا نام شاکیروں میں شکر کرنے والوں میں لکھیں گے تو بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ اس کو شکر گزار والے بندے میں ڈالے گا چونکہ ہم نے سوال کیا ہماری وجہ سے وہ شکر کیا ہمارا بھی کام بن جائے گا اللہ ہمیں بھی شکر کرنے والوں میں شامل کر لیں گے تو سوال کرنے والے کو بھی سواب جواب دینے والے کو بھی سواب ثواب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام مل جائے گا اس لیے یہ اللہ والوں کی شان تھی وہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی تھا بڑا بدصورت کالا کلوٹا بالکل چہرہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا عجیب تھا کہ ہر ایک اسے بدصورت کہتا شادی ہوئی بڑی خوبصورت بیوی لے کر آیا ایسی خوبصورت بیوی ایسی خوبصورت بیوی سارے لوگ حیران ہیں لیکن یہ شخص مسکرا کر اپنی بیوی کو ہمیشہ کہتا یاد رکھنا تو بھی جنت میں جائے گی میں بھی جنت میں جاؤں گا تو بھی جنت میں جائے گی میں بھی جنت میں جاؤں گا بیوی پوچھنے لگی تمہیں کیسے پتا ہم دونوں جنت میں جائیں گے تو وہ شخص کہنے لگا کہ تجھے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے جب میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں اور تیرا چہرہ دیکھتا ہو تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کیسی خوبصورت بیوی اللہ نے مجھے دی ہے اس بنا پر میں ہمیشہ شکر کرتا ہوں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ایسی خوبصورت بیوی نصیب فرمائی اور جب تو میرا چہرہ دیکھتی ہوگی تو تو سوچتی ہوگی کہ کیسا بدصورت شوہر ملا ہے اور تو صبر کرتی ہوگی اور قرآن کہتا ہے شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا تو میں شاکر تو صابرہ تو بھی جنت میں میں بھی جنت میں انشاءاللہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے تو وہ انہوں نے جواب دیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے پیران پیر بڑے اللہ کے ولی تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال بھی بہت دیا تھا بہت بڑا ان کا اپنا بزنس تھا ایک مرتبہ ان کے جہاز تھے جو جایا کرتے تھے سامان آتا امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا اور سامان آتا تھا جاتا تھا ان کا ایک بہت بڑا جہاز ایک بہت بڑی سٹیمر کافی سامان کو لے کر آنے والی تھی پتہ نہیں کسی کو کیا خبر ملی آیا دوڑتا ہوا آ کر کہنے لگا کہ حضرت حضرت آپ کا جہاز تو ڈوب گیا جتنا سامان تھا سب برباد ہو گیا راستے میں سمندر کی موجوں میں آپ کا جہاز ڈوب گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ علیہ نے جواب دیا الحمدللہ وہ تو حیران ہو گیا چلا گیا تھوڑی دیر میں ایک اور آیا دوڑتا ہوا کہنے لگا حضرت وہ رونگ انفارمیشن تھی یہ سمندر میں طوفان آیا تھا موج آئی تھی لیکن بچ گیا آپ کا جہاز اور بالکل صحیح سالم آ گیا ہے ڈاک پر پہنچ گیا ہے سارا سامان حفاظت سے آ گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ جو قریب میں لوگ تھے وہ تو حیران ہو گئے کہ حضرت پہلے خبر آئی جہاز ڈوب گیا تب بھی الحمدللہ بعد میں خبر آئی جہاز بچ گیا تب بھی الحمدللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت مجھے یہ خبر آئی کہ میرا جہاز ڈوب گیا میں نے اپنے دل پر نظر ڈالی کہ کہیں میرا دل اللہ سے شکوے تو نہیں کر رہا ہے کہیں میرا دل بے چین تو نہیں ہوا ہے لیکن مجھے محسوس ہوا کہ صبر اندر جمع ہوا ہے میرے دل میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئے میں نے اس صبر پر اللہ کا شکر ادا کیا اور میری زبان سے الحمدللہ نکلا جب دوسری مجھے خبر آئی اور مجھے یہ کہا گیا کہ تمہارا جہاز جو وہاں پر تھا وہ بچ گیا ہے اور کچھ نہیں ہوا میں نے پھر دل پر نظر ڈالی کہ یہ اللہ کی نعمت میرے اوپر آئی ہے کہیں میرا دل آپے سے باہر تو نہیں ہو گیا کہیں یہ جنبش تو نہیں کرنے لگا دل پر نظر ڈالی تو وہ تو شکر کر رہا تھا اسی دل کی وجہ سے میری زبان سے نکلا الحمدللہ تو میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں یہ ننے ننے ورڈز ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس کے علاوہ سبحان اللہ اور جیسے میں نے شروع میں حدیث پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم یہ دو ایسے کلمے ہیں جو میزان عمل میں اتنے بھاری ہوں گے بولنے میں زبان پر ایزی ہے تو ان وردوں کا بھی پابندی کرے یہ جملے ہماری زبان پر چلتے رہے اور ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرو عام متن ہمارے یہاں مزاج ہے مجلس میں بیٹھے ہیں مشورہ ہو رہا ہے دینی تعلیم ہو رہی ہے ہم اخیر میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبی حمدی سبحان اللہم وبی حمدی کا یہ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے لیکن یہ دعا صرف مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ دعا صرف مشورے کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ دعا صرف تعلیم کے ساتھ خاص نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مجلس ہو اگر تم مجلس میں یہ دعا پڑھ لو گے جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ دعا کفارہ بن جائے گی ہمارے نبی نے فرمایا اگر نیکیاں ہوئی ہے تو یہ دعا مہر اور سیل بن جائے گی اس بنا پر اسے ہم لمیٹڈ نہ کر دیں بلکہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو ہو ہو وائف آپس میں باتیں کر رہے جیسے بات ختم یہ دعا پڑھ لو مجلس کا کفارہ ہے بچوں کے ساتھ میں آپ بیٹھے ہو سارے بچوں کے ساتھ مذاق مستی کر رہے ہو بیٹھے ہوئے ہو مجلس ختم ہو یہ دعا پڑھ لو یہ کفارہ بن جائے گی بلکہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہو اب ڈرائیو کر رہے ہو ساتھ میں فرینڈز ہے ساتھی ہے گاڑی چل بھی رہی ہے باتیں بھی کر رہے ہو جیسے تم گاڑی پاک کرو اپنی مجلس ختم ہوئی دعا پڑھ لو سبحان اللہ و ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ لفظیں ہوئی تھی باتوں میں یہ دعا پڑھ لو گے یہ دعا پورے سفر کے لیے کفارہ بن جائے گی اس لیے ہم اس دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین